www.attableek.com The Reviver of Iman گوتم دوستو بالکل بھائیو زندگی کا ہر مسئلہ اللہ ہی حل کرتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو دعا والا بنایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مسئلہ ہے اس سے مانگو وہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا آج ہمارے بھائیوں کا حال کیا ہے دعا کراتے پھریں گے دعا کریے دعا کریے تو دعا کیوں نہیں کرتا تو دعا اور دعا کرنے والا دعا کرنے کے لیے دعا والا بند ہاں سیدھی بات یہ ہے حضور پاک علیہ صلاحت سرام نے تو اپنے ہر امتی کو دعا والا بنایا ہر امتی سے کہا نماز پڑھو اللہ سے مانگو یہاں تک کہا نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول کرتا ہے دعا والا بنو اللہ تو پریشان حال کی پریشانی کی دعا قبول کرتا ہے پریشانی میں مارے مارے پھرنا ادھر ادھر اور دعا کراتے پھرنا تو خود پریشان حالت تو اللہ کے سامنے رونا اللہ کے ساتھ میں پریشانی کی حالت دعا مانگ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے اما یوجیب المستر دان اللہ کے ساتھ وہ ذات ہے جب کوئی پریشان حال اپنی پریشانی اس سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا وہ سنتا ہے ہاں۔ اسی لیے بھائی بہت سمجھنے کی بات ہے اللہ کے پیارے نبی نے تو ہمیں قدم قدم پر اللہ سے مانگنے کو فرمایا کہ جتنی دعائیں حدیث میں ہیں وہ اللہ سے مانگنے کی دعائیں اس سے میرے بھائی میرے عزیز ہو دعا والا بننے کی محنت یہ تبلیغ کی محنت دعا والا بننے کے لیے ہے آدمی دعا والا کب بنے گا جب آدمی اللہ کی مان کر چلے گا یا کا نابو تو پہلے ہے اور ویا کا نسائن بعد میں ہے اے اللہ ہم تیری ہی مانیں گے کس کی مانیں گے ارے بولو اب اللہ کی مانو گے آئندہ یہ سب سے کہہ رہا ہوں ان سے بھی اکیلے اللہ ہی کی مانیں گے یہ ہم نماز میں یہی کہتے ہیں یا کا نابو تو ویا کا نستا اے اللہ ہم تیری ہی مانیں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے زندگی کے کام میں اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اس کی بارگاہ میں جو محتاج بن کر حاضر ہوگا اس کی حاضری کو اللہ قبول کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے کتابوں میں آتا ہے اللہ کو اپنے بندوں کی دعاؤں کا انتظار رہتا ہے اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مانگے اور میں اس کو دوں دعا کے قبول ہونے کے لیے میرے بھائیوں نمازی ہونا شرط ہے بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور بے نمازی کے لیے جو بھی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے اس کے بارے میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی فضائل کی کتاب کو پڑھو اگر شیخ نے حدیثیں لکھی ہیں کہ نماز کے چھوڑنے والے کا اللہ کے دیکھ بندوں کی دعاؤں میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا اور آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمارا حال یہ ہے گھر میں ایک نمازی ہے دو بے نمازی ہیں ہماری بستیوں میں دس پندرہ فیصد نمازی ہیں پچاسی فیصد بے نمازی ہیں کہیں پچاس فیصد بے نمازی ہیں مسئلہ کیسے حل ہو اللہ والے تو بہت مانگتے دعا اللہ سے پر ہمیں ہمیں دعا کی مستحق نہیں ہے تو کیا کرنا جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چار وقت کی پڑھتے ہیں فجر کی نماز قضا کرتے ہیں اور سمجھتے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ حال ہمارا ہے مرد پڑھتے ہیں عورتیں نہیں پڑھتی عورتیں پڑھتی ہیں مرد نہیں پڑھتے ماں باپ پڑھتے ہیں عورت نہیں پڑھتی ہر گھر میں حال ہی ہے اللہ ماشاء اللہ اور نماز کیوں نہیں پڑھتے ایمان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے آئے جن کے ایمان میں طاقت ہوتی ہے وہ تو دو کلو دور سے چل کر نماز پڑھنے آتے ہیں ارے جن کی نماز جن کی جن کے ایمان میں طاقت ہی نہیں ہے وہ تو مسجد کے پڑوس میں رہ کے بھی نماز نہیں پڑھتا یہ حال ہے ہمارا تو اللہ کی مان <clears throat> ماننا سیکھیں اللہ کے اللہ کا اللہ کی بات جس دن ماننے والے بن جائیں گے اس دن اللہ ہماری دعاؤں پر ہمارے کام بنائے گا اور یہ اللہ کون ہے اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے کا نام اور یہ اللہ بولے کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں پر دوسروں کے کام بنتے ان کے نہیں بنیں گے سوچنے کی بات یہی تو فرق ہے جو مسلمان نہیں ہوتا وہ اللہ کے غیر سے مانگتا ہے اور مسلمان اللہ ہی سے مانگتا ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیراتا اور اللہ کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے یہ ہاں اس حدیث میں جو ہے نا کہ آدمی جب لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے کہ مانگتا پھر جا اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کسی کے سامنے بھیک مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگ اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر مسلمان پر فقر آ جائے فاقہ آ جائے تنگی آ جائے اور تین دن اگر وہ اپنی اس پر فقر کو اپنے اپنے فاقے کو برداشت کر لے کسی کو نہ کہے کسی سے کچھ نہ کرے اللہ ہی سے کہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ پر طے ہے کہ میں ایک سال کی حلال روزی کا دروازہ میں کھولوں گا اس لیے ہمیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا ہر در سے ہٹایا کہ کہیں مت جاؤ یا آؤ اللہ نے پانچ وقت کی نماز اپنے بندوں پر فرض کی یعنی پانچ وقت دن بھر میں اپنے دربار میں آنے کے لیے دربار کھول دیا آؤ کوئی دنیا کا میں دوستوں یہ معمولی حاکم اور معمولی میں دوستوں عہدے دار وہ بھی پانچ مرتبہ کسی کے دروازے نہیں کھولتا کہ کھلو جاؤ ٹائم چھ نو سے کیئر اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میرا در ہر اب کھلا ہوا ہے اور پانچ وقت میں تمہیں بلاتا ہوں آؤ میرے دربار میں آؤ اور مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کراؤ نماز تو اسی لیے کہ اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے اپنی ضرورت کا پیش کر اللہ میاں یہ میری ضرورت ہے اور سب سے پھر ویسا تنگی بہت دعا کریو تنگی کے کہنے والے نماز پڑھ پہلے تب تیری تنگی دور ہوگی تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی پانچ لاکھ کی نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی کو دور کرے گا بڑے بڑے عہدوں پہ جانے سے تنگی دور نہیں ہوگی نہ بہت بڑی بڑی دکانیں کھولنے سے تنگیاں دور نہیں ہوں گی ہاں کو بیان میں تھے اللہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ آدم کے بچے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تیری محتاجی کو دور کر دوں گا راستہ یہ ہے اب بمبئی کمانے گئے نا بھی نماز سے عبتما کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ان کو دے گا کچھ اور تنگی لے چل لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں نکلو اور چار مہینے نکل کر اپنی ایمان میں قوت پیدا کرو جو ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے اور اس ایمان کی محنت میں لگے رہو تاکہ وہ ایمان کی قوت بڑھتی رہے ہاں اگر ایمان کی محنت چھوٹ گئی تو ایمان تو آٹومیٹک کمزور ہوتا جائے گا اور ایمان کی کمزوری پر آدمی اللہ کے احکام کو چھوڑے گا اور گناہوں کی طرف جائے گا اور اس حال میں موت آ گئی تو مرنے کے بعد بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے یہ جو جا رہے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرما فرماوے اور ان کی تربیت فرما ہوئے اور جو ابھی نہیں جا پائے کسی وجہ سے وہ طے کر کے جاوے کہ اب جو گھر جا کر جلد جلد ترتیب بنا کر اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور اپنے دین کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جلد از جلد اللہ کی راہ میں نکلنا ہے چار مہینے کے لیے چار مہینے اللہ کی راہ میں جاؤ گے دکان بند کر کے بھی جاؤ گے تب بھی اللہ آٹھ مہینے میں تمہاری بارہ مہینے کی روزی پہنچائے گا حضور پاک علیہ صاحب السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے یہی بات کہی تھی نہ زبیر سے اے زبیر روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے جو جو رات کو بند ہوتا ہے نہ دن بند ہوتا ہے کھلا ہوا ہے اگر آپ نے آج چار مہینے دکان بند بھی کر دی اور چلے گئے تو آپ کی روزی بند نہیں ہوئی آپ کی روزی وہاں جمع ہو رہی ہے چار مہینے کی چار مہینے آنے کے بعد آپ بے دور اپنے اپنے کام میں لگو گے اللہ تعالیٰ وہ باقی چار مہینے کی روزی بھی پہنچا دے گا اکیلے میرے بندے اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے ارے تمہارے ہوٹل میں کسی کو بیٹھتا ہے تمہارے کام کے لیے تم اس کو بھوکے مارتے ہو ارے بولو نا نوکری نوکری کرتا ہے تم لو تو تم اللہ کے دین کے کام کے لیے جو اللہ نے تمہارے دن میں کیا ہے اس کام کے لیے جاؤ گے تو خدا بھوکے مارے گا کبھی نہیں اور تمہارے کام اٹکے ہی ہیں جو سیٹ کو خوش رکھتا ہے تو سیٹ رات کے بارہ بجے بھی اس کا کام ہوتا کر دیتا ہے یار بات اچھا میرا نوکر ملازم ہے اللہ کے کام تم اللہ کے دین کا کام کرو گے دین کے لیے قربانی دو گے تکلیف اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمارے کام بنائے گا اور ہمیں روزی آسانی سے دے گا ہمیں ذلیل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اور اپنی شاہ شان دے گا اللہ سے لینے کا راستہ یہ ہے دکان نہیں ہے دکان میں خدا کے حکموں کو پورا کرو تم حکموں کو پورا کرو گے تو اللہ اپنی شان تمہیں روزے دے گا ملازمت ملازمت خدا کے حکام پورے کرو مزدوری میں مزدور تم اپنی جگہ پر رہو رزاق اللہ سب کا ہے اللہ اس مزدوری میں بھی خوش ہو کر اپنی شہنشاہ روزی دے گا اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو اللہ کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے ہم ہمیشہ اجتماع میں آتے ہیں باتیں سنتے ہیں لیکن بھی دوستو وہی رفتار اپنی وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے سے بھی ہے تو وہی حالات رہیں گے حالات بدلنے کے نہیں ہے اسے آج سے طے کرو انشاءاللہ ایمان کو سیکھنے اور جبھی والی محنت کے لیے ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں ہم بھی نکلیں گے اور اپنی اولاد کوئی کی ترتیب بنا کر انہیں بھی نکالیں گے نکلو گے ارے نکلو گے کون کون نکلے گا یہ پیچھے والے تو پیچھے ہی رہیں گے یہاں بھی پیچھے نہ وہاں بھی پیچھے ہاں جو یہاں آگے وہاں آگے السابقون السابقون اولائک المقربون جو دین کے کاموں میں نمازوں میں ذکر میں تلاوت میں خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے میں غریبوں کی اور محتاجوں کی خدمت کرنے میں اللہ کے دین کی محنت میں ہاں جو آگے رہیں گے وہ قیامت میں اللہ کے قریب ہوں گے اولائک المقربون اور دنیا میں ہی اللہ کے مقرب بندے بنیں گے اور جو اللہ کے مقرب بندے بنیں گے تو اللہ ان کی مانگ کو پوری کرے گا ہاں جو قریب ہوتا ہے کسی کے اس کی بات سنی جاتی ہے ان کی بات سنی جائے گی مشکل نہیں ہے ذرا نفس کو سمجھانے کا ہے کہ تیری چاہت موت کے بعد جنت میں میں پوری کروں گا ابھی یہاں تو مجھے اللہ کی چاہت کو پورا کرنا ہے میرا اللہ جو چاہے گا وہ کروں گا میں تاکہ میرا اللہ موت کے بعد جنت میں ہمیشہ کی میری چار پوری کرے گا اور دنیا میں میری مدد کرے گا ہاں دنیا میں تو اللہ برکتیں دے گا دین پر چلو گے تو اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا جنت اپنی خوشی اپنی رضا جنت میں ہر قسم کی نعمتیں اور ہمیشہ کی ہمیشہ کی عمل کا نفع ہمیشہ ملے گا اور دنیا میں دنیا کا نفع وقتی ملے گا ہاں۔ مال کمانے کے چکر میں اللہ کے احکام توڑو گے تو مال مال تو مل جائے گا ہاں محدود لیکن یہ مال پریشانی کے ساتھ ملے گا یعنی موت کے بعد کی پریشانیاں اس لیے خود بھی دیندار بنے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں جس کے لیے میرے بھائیوں کل بھی آپ کو تفصیل سے بات سمجھائی گئی ہمارے گھر بچوں میں اللہ کا دین آئے نماز آئے ذکر آئے تلاوت آئے نبی کی سنتیں آئے ایمانی جذبے پیدا ہوں اس کے لیے اپنے گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیٹھو اور یہ فضائل کی کتاب جو ہے نا فضائل اعمال اور فضائل صدقات اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر روزانہ سنایا کرو ہاں اس میں اللہ کے نبی کی مبارک اور پاکیزہ نورانی حدیثیں سچی باتیں ہیں ہاں اس میں نور ہے جب یہ روزانہ سنیں گے ان کا دل نورانی بنے گا اللہ کے نبی کی باتوں پہ یقین دل میں آئے گا پھر یہ نمازوں کے پابند بنیں گے سنت والی زندگی اختیار کریں گے صبح شام اللہ کی یاد تصویر میں لگیں گے کرنے والے کرنے کے کاموں میں لگیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچیں گے یہ کرنے کے کام ہے تعلیم ہے تصویر ہے تلاوت ہے سنت والی زندگی ہے سیکھنا ہے خود سیکھنا اپنے بچوں کو سکھانا دعا میں اللہ سے دعا مانگنا کوئی غریب آئے تو غریب کی مدد کرنا ہاں غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی میرے پاس پانچ روپے ہے کوئی مدد کے لیے آیا تو ایک روپیہ ہم دے دیں گے کیا کہ کیا اس میں ہے ہمارے پاس سو روپئے نہیں ہے پانچ ایک روپئے اللہ کے لیے آیا ہے بچار لینے کے لیے اللہ اللہ بڑے ہیں تم کسی ضرورت مندی کی ضرورت پوری کرو گے اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا اللہ کے نبی نے کہا ہے انفقی انفقا ان تو خرچ کر اللہ تجھ پر خرچ کرے گا شکایت مت کرتے پھرو لوگوں سے دعا کرو ہم تو بات تیری تو ہے تیری زندگی پر جس سے شکایت کرنی اس کو کرتا نہیں ان غریب ان ان محتاجوں کو جا کے کوئی شکایت کرتا پھرتا ہے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں گھر میں کوئی پریشانی تکلیف آئی تو سوچ میں نے اللہ کو کہاں ناراض کیا ہے اس لیے کہ مصیبت تو آتی ہے آدمی کی بدعملی پر محاسابہ کو مصیبت فبیما کیسے بتائی ہوں جو کچھ مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ کو ناراض تم نے کیا ہے نماز چھوڑی ہے تم جھوٹ بولے ہو تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تم نے ماں باپ کو ستایا ہے تو پڑوسی کو ستاتا ہے تیرے اندر گمنڈوں اور کبر آ گیا ہے یہ تیرے تمام اعمال ہیں جن اعمال پر اللہ نے تیرے کو مصیبت ڈالی ہے اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو ہے بہت کریم وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جب یہ توبہ کرتے تو معاف کر دیتا ہے اور معاف کر کے خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا ثواب دیتا ہے کہ میرے بندوں نے مجھ سے توبہ کی ہاں یہ ہے دے دوستو ہم بھولے ہیں ہم راستہ بھولے ہیں کریم کا راستہ چھوڑ دیا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا در چھوڑ دیا ہے اور جن کی جو محتاج ہے ان کے در پکڑے ہم نے مسئلہ نہیں ہونے کے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں تو ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے تمہارا میرا مسئلہ چال کریں گے کا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں اس نے کہا ادو نہیں جی لگو ہو میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا وہ کہہ رہا اپنے بندوں سے اس لیے اجتماع سے یہ لے کے جاؤ گناہوں سے توبہ لے کے جاؤ گا بس توبہ اللہ سے روزانہ اللہ سے توبہ مانگو ہم سے روزانہ گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہاں اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں ہاں اللہ کہتے ہیں ہو میرے بندو او میرے بندو تم گنا کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا آؤ ہاں، میرے در بھر لیکن آج ہمارا حال ایسا ہی ہے ہم غفلت میں ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں صحیح راستے گمراہ ہیں صحیح راستے چھوڑا ہے انہیں تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے مالدار سے غریب سے ہاں بادشاہ سے رعایا سے کہ تیرے مسئلے تو تیرے ہاتھ میں ہے نہیں اور نہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرا خانے کو مالک ہے اور وہی تیرے مسائل کو حل کرنے والا ہے وہی سے مسئلے آئے ہیں اور وہ دور کرے گا تو ہوں گے بات سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے اللہ مجھے بھی سمجھا دے اس اجتماع سے یہ لے کے جاؤ دعا میں آئے ہو تو دعا میں آنے کی وجہ سے کچھ لے کے جاؤ ہاں اور طے کر کے جاؤ اب دعا والا بن کر اللہ سے مانگنا ہے اور اس کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے چار مہینے اللہ کی راہ میں جا کر اپنے ایمان کو بنانا ہے تاکہ ہم اللہ کے ایمان کا چلنے والے بنے اور اللہ سے لینے والے بنے اور امت کو بھی اسی راہ پر ڈالنا ہے میرے نبی نے امت کو اور کسی راستے پر نہیں ڈالا ایک ہی راستہ سرات مستقیم وہ ایمان کا راستہ ہے وہ دین کا راستہ ہے اور کوئی راستہ مالداروں کو غریبوں کو غلاموں کو آقاؤں کو ہاں ہر طبقے کو مولوی کو غیر مولوی کو حافظ کو غیر حافظ کو بادشاہ کو ریا کو خلیفہ کو سب کو مردوں کو کو عورتوں ہے کہ راستہ یہ راستہ تمہارا ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا اور جہاں سے تم کامیاب ہو سکتے ہو اس لیے میرے بھائی اللہ کے نہیں کہہ رہے ہیں ادھر ادھر پٹکنا بند کرو ہاں اور ادھر ادھر بیٹھ کر میں شکایتیں کرنا چھوڑو ایک اللہ کے در پر آؤ اور پانچ کی نماز کا اہتمام کرو نماز پڑھنا نہیں آتی سیکھو نماز سیکھو نماز سیکھنے سے آتی ہے ہاں اور کوئی مشکل نہیں ہے نماز سیکھو نبی کے طریقے سیکھو کہ میرے نبی کے طریقے میں کیسے کھانا چاہیے کیسے کمانا چاہیے کیسے خرچ کرنا چاہیے میرے نبی نے مجھے لباس پہننے کو کہا کون سا لباس میں پہنوں حجامت میرے نبی نے مجھے کرنا سکھائی کہ حجامت کیسے کرانی ہاں حدیث میں ایک ایک چیز ہے ہاں چلنا کیسے بیٹھنا کیسے بچوں کی پرورش کیسے کرنا اپنے بچوں کی پرورش نبی کے طریقے پر کرنا سیکھو اور اپنی بیویوں کو سکھاؤ تمہاری ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے ہاں اس کے میرے بھائیوں اللہ کے راہ میں نکل کر نبی والی محنت کرو گے اللہ تعالی ہمیں نبی والی زندگی دے گا نبی والی سوچ و فکر دے گا اور نبی والے اخلاق دے گا آخرت کا فکر دے گا مخلوق خدا پر رحم کھانے کے حوصلے اور جذبے دے گا ہمارے اندر کی کمیاں میں تو اللہ دور کرے گا ہاں گالیاں دینا غیبت کرنا غصہ کرنا دوسروں کو ستانا ظلم کرنا یہ سب تمہیں کمیاں اللہ ہمیں سے دور کر دے گا اور ہمیں اللہ اچھے اخلاق سے پھلے اخلاق نصیب فرماوے گا اس لیے طے کرو کہ جلد از جلد ترتیب بنا کر چار مہینے اللہ کے راہ میں نکلیں گے نکلو گے کون کون نکلے گا رکھو اچھا رمضان رمضان تک کون کون چار مہینے جائے گا رمضان تک رمضان کے مہینے بھی بہت دور باقی ہے چار مہینے تین مہینے باقی ہے رمضان میں چار مہینے کون لگائے گا ذرا مجھے کرو زور اونچے دوسرے دیکھے پہلے دوسرے کو اٹھانے کی دے ابھی تو بہت کم ہے تین مہینے میں رمضان آئے گا یہ تو ابھی اس شاید ابھی شادی ہے نا جماعت شاہی شابان رجب شابان رمضان دو مہینے بھی اور ہیں اور یہ تیسرا ہے جتنا جلدی جاؤ گے اتنا جلدی کام بن جائے گا تمہارا ہاں اس کی کوشش کرو اوروں کو تیار کرو اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اس کا سب فیصلہ کر لو ارے پانچ وقت کی نماز پڑھو گے اور پیچھے آنے والوں پڑھو گے نماز گھومنے پھرنے والوں خود بھی نماز کے پابند بنو ہمارے گھر میں دس سال کا بچہ بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے اللہ کے بے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچوں کی عمر دس سال کی ہو جائے ان کی نماز کی نگرانی کرو کہ نماز نہ چھوڑیں ہاں اس کی فکر کرو اپنے اپنی ہوٹل میں اپنے بے دوستوں اپنی دکانوں میں جو مسلمان تمہارے ملازم ہوتے ہیں ان کی بھی تم کی نماز کی فکر کرو پیار محبت سے حکم سے نہیں گالی دے کر نہیں اللہ کے نبی کا امتی ہے اللہ کا بندہ ہے اس اعتبار سے دل میں ان کی قدر ہو ہمارے اور نرمی کے ساتھ سمجھاویں تاکہ وہ نماز کے پابند بنے اور اپنے محلے میں جو محنت ہوتی ہے اب تک گشت اور روزانہ کی ملاقاتیں اپنے محلے میں اس میں ان محنتوں میں جڑو اور اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی ملاقات کر کے اسے مسجد میں لانے کی کوشش کرو ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گنا ہے کہ اس سے بڑا گنا نہیں ہے شرک کے بعد نماز چھوڑنا بہت بڑا گنا ہے اس لحاظ سے طے کرو کہ انشاءاللہ پانچ اللہ پانچ نماز کی پابندی کے ساتھ ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے اپنے محلوں میں اپنے بستیوں میں سو فیصد نماز زندہ ہو اس کی ہم آج سے کوشش کریں گے کرو گے صبح شام کی تصویر کا اہتمام کرو جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور سب کچھ دے رہا ہے کم سے کم اس کی یاد تو کرو صبح شام تین تصویر کی پابندی کرو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف اور استغفار سو سو مرتبہ صبح شام اہتمام سے پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اقرا قرآن قرآن پاک کو پڑھا کرو فری ہو یادی یوم القیامت شفیع اس لیے کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا نہیں جانتے پڑھنا سیکھو ایک ایک آیت بھی روزانہ سیکھو گے انشاءاللہ سال بھر میں قرآن پڑھنا آ جائے گا قرآن پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے مرو گے قیامت کے دن اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائے گا ہاں اسے کوئی مشکل بات نہیں ہے روزانہ دس پندرہ منٹ نکال کر کسی حافظ صاحب کے پاس بیٹھو تمہارا بچہ قرآن جی پڑھنا جانتا ہے اس کے پاس بیٹھ جاؤ کہ بیٹا ایک آیت مجھے پڑھاؤ آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور اپنی ضرورت کے مسائل سیکھو ہاں سیکھنا ضروری ہے علماء ہر جگہ ہے اب تو دیہاتوں میں خدا نے علماء کو پہنچا دیا آپ کے بچے پڑھانے کے علماء آتے ہیں آپ ان سے وقت دے کر خود بھی اپنی ضرورت کے مسائل سیکھو اور اپنے گھر والوں کو سکھاؤ اپنی بھی بچوں کو ہماری عورتوں کو تہارت اور پاکی کے بھی مسائل یاد نہیں ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہماری میری اور آپ کی ہے علماء سے سیکھ سیکھ کر اپنے گھر کی عورتوں کو ان کی ضرورت کے مسائل سکھاؤ تمہیں یاد نہ رہے تو لکھ کر لاؤ اور سکھا دو انہیں تمہاری میری تمہاری بیویاں کئی دوسروں کے ساتھ تھوڑے سیکھنے جائیں گی دین ہم کو سکھانا ہوگا ہماری بیوی اگر دین سیکھیں گی تو ہماری بچوں کو سکھائیں گی وہ ہاں یہ ہمارے ذمے ہے اس کی کوشش کرو گھر گھر میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول نمازوں کا ماحول سنتوں کا ماحول روزانہ وقت نکال کر اللہ سے مانگو دعا مانگو اور یقین کے ساتھ بے ہے میں بہت گنہ گار ہوں لیکن میرا اللہ بڑا قریب ہے اور جو سامنے روز زیادہ وقت نکال کر جو تمہارے مستی اس کے سامنے رکھو اور کہو تیرے در کے کہاں جاؤں ہوں مجھے بھی گنہ گار ہوں معافی مانگتا ہوں اللہ سے روزانہ دعا میں لگنے کی کوشش کرو خدا توفیق دے روزانہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے خدا سے مانگو روزانہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ندا کرتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کروں ہے کوئی روزی کا طرف گار میں اس کو روزی دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مقد کر دوں اللہ کی طرف آواز لگ رہی ہو اور اب ان کے خدا بھی مانگ رہے ہو اللہ بڑا کریم ہے اسے روزانہ میں دوستوں اللہ کر پہلے آپ آپ دیکھیے آپ کے بڑے جو تھے بڑے بوڑھے تھے وہ تہذیب گزار تھے وہ تہذیب پڑھتے تھے ہم بھی رات کو اٹھنے کی عادت ڈالیں جلدی سو جاؤ آرام جلدی کرو کی نماز پڑھ کے سو جاؤ تو جلدی اٹھنا نصیب ہو جائے گا آپ کو ہاں سے تفریح تفریح پھر نہ ہوں لئی سے تفریح تو پھر جاؤں گا اتنا نمبر تفریح تو ہوں دیر سے ہو گے دیر سے اٹھو گے کرو گے ارے اجتماع سے کچھ لے کے جاؤ گے یوں ہی جاؤ گے اجتماع سے یہ سب لے کے جاؤ اور اجتماع سے یہ بھی لے کے جاؤ کہ زبان پر اللہ کی یاد ہو یا دین کی باتیں ہوں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں نفرت کی باتیں جو کی پرے دھوکہ مکاریاں اخبار میں پڑھ پڑھ کر اسی کو کہنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے اللہ کے کلام کو پڑھو نبی کی باتوں کو پڑھو اس کو اپنی مجلس میں زندہ کرو انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت میں رہو گے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے درجی پڑھ لو کیا کوئی اعلان کرنا ہے تو اس جانے والی جو جماعتیں ہیں یہاں انشاءاللہ شاء جمعہ کی نماز ہوگی ایک بج کر پندرہ منٹ پر جمعہ کی نماز ہوگی اور نماز کے بعد جانے والی جماعتوں کے سامنے دوبارہ ہدایت کی بات کی جائے گی اس لیے ساری جماعتیں یہاں قیام کریں اور روانگی کی بات ہو اس کے بعد جائے اور دوسرے حضرات جو جانے والے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ جائیں راستے میں اطمینان کے ساتھ جائیں اس کی کوشش کریں اور مقام پہ جا کے محنت میں لگے یہ بھی تو جی، ماشاء اللہ جو باتیں ہم نے ہدایت میں سنی ہے اس کو بڑی دھیان میں رکھتے ہوئے بلکہ راستے میں جاتے ہوئے اس کا مذاکرہ کرتے ہوئے جائے اور یہ نیت کر کے جائے فیصلہ کر کے کہ انشاءاللہ اب سے ہمیں مقام پر جمنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب اب دعا ہوگی دعا کے لیے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا دوسری بات یہ ہے دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور تعریف کرنی چاہیے حمد تعریف میں کم سے کم اتنا بھی کہہ دو نا ہمیشہ الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی اللہ سے اتنا تو یہ حمد بھی ہو گئی دروشی ہو گیا جس دعا سے پہلے درو شریف نہیں ہوتا اور دعا کے بعد درو شریف پڑھ نہیں پڑتا وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ پہ لٹکتی رہتی ہے آگے نہیں جاتی اس لیے دعا کے مانگنے کے آداب بھی سیکھو دعا سے پہلے اللہ کے حمد کرو درود پاک پڑھو اور اللہ سے آج سے دعا مانگو اللہ پر حکم حکم نہ کرو آجزی ہاں مانگو اللہ سے اور پھر دعا پر اپنی ختم کرو دعا کو درو شریف پڑھ اور دعا کی دعا کی میرے دوستوں قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نمازی بنے نماز کی پابندی کرو اللہ دعا قبول کرے گا اور حرام کمائی سے بچو حرام کے لقموں سے حرام کی کمائیوں سے بچو ہاں پارٹنرشپ میں کچھ پیسے دو تو تحقیق کرو کہ جس تعین سے کمائی ہو رہی ہے حلال ہے یا حرام ہے ہاں حرام کا حلال کا کھانا فرض ہے اور حرام سے بچنا واجب ہے حرام سے بچنا بھی فرض حرام کو چھوڑنا فرض اور حلال لقمہ کمانا بھی فرض اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ اس کی پوری فکر کرے حرام کے لقموں سے بچے اور ایک اور بھی بات ہے دعا کے رد ہونے کی نہ قبول ہونے کی وہ اللہ کے دین کی محنت پر چھوڑنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکتے رہو اس سے پہلے پہلے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے بڑا اہتمام فرمایا ہے اس حدیث سے پہلے جائزہ فرماتی ہے آپ پیارے آقا باہر سے گھر سے گھر سے باہر سے تشریف لائے اور آپ نے ممبر ممبر پر جا کے تشریف فرما ہو کر لوگوں کو یہ بات فرمائی کہ لوگوں مرو بن معروف بولنا ول علم کر قبل تدرونی فلا اجی بلکم وہ دسہرونی فلاں اوتی کم وہ بلا انسر اور پھر آپ نے اتنی بات فرما کر آپ نیچے تشریح لے جائے اتنی بات کے اہتمام سے کہنے کے لیے آپ مسجد تشریح لائے اتنی اہم بات ہے کہ پڑھائی کا حکم کرو برائیوں سے روکو اس سے پہلے پہلے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اپنے مقامی کام میں لگاؤ گشتوں میں روزانہ کی ملاقاتوں میں الحمد للہ اگر ہمیں کچھ بات کرنا نہیں آتا تو ہمارے محلے کے جن بھائیوں کو بات کرنا آتا ہے ان کے ساتھ ہم جائیں گے جماعت بن کر تو اللہ ہمیں محنت کرنے والے شامل کر لے گا اس کی کوشش کرو اور جو بات تم نے یہاں پر سنی ہے اور جتنی بات تمہیں یاد ہے سیدھے گھر جاؤ اور گھر جا کر بال بچے بھائی بہن جو بھی ہوں انہیں جمع کر کے ان کے سامنے بات پہنچا دو کہ اجتماع میں گئے تھے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں ان کو سمجھاؤ اور ان سے ان کو بھی دین کسی کو دین کا فکر دلاؤ اور جہاں جاؤ جہاں بیٹھو دین کا دین کی بات کرو اپنے دوستوں کو بھی نماز کے بتانے کی کوشش کرو ہاں اپنے بچوں کے جوان بچے تمہارے ہیں جوان بچوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ اگر ہم اور آپ اس کی کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کو زندہ کرے گا اور ہمارے حالات کو خدا بدل دے گا اس کے لیے ہمارا گزارش ہے ضرور شریف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 عما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا الوصية فلما أبغيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صريخ المستسرقين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمرفع عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف المرض يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا حنان يا منان يا مدير السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لنا من من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا بتوق پڑھو ورد ایمان صحیح رہنا بتب پڑھو ورد يا یا ہمارا دھیا بندہ یا بدیا سماوا جگہ اے اللہ ہمارے گنا فرمانا مجرم چلے بندے تیری مارکا میں ایسا تیری رحم کی امید کرتے ہوئے تیری مارکاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ رحم الراحمین ہے تیری رحمت ایسا تیرے بچے اور تیرے رزم پر غالب ہے تیری رحمت کا تجھے سب کا ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے ایسا تیری رحمت کا تجھے سب کا تو میرا پوری امت کو معاف فرما دے تو ہی معاف کرنے والا ہے میرے سوا کوئی ڈر نہیں ہے جہاں جا کر کہہ سکے اے اللہ تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا رب ہے تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہمیں تو معاف فرما دے پوری امت کو معاف کر دے اور ہمیں اور پوری امت کیما کو ایسا ہدایت کے قابل عطا فرما دے ہم ہدایت کے محتاج ہیں ہم سے ہدایت مانگتے ہیں ہدایت تیرے میں ہے اے اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی اے اللہ ہمیں تیرا بندہ کر جینا نصیب فرما دے ہمیں کی غلامی سے نکال دے ہمیں شیطان کے و فریب سے نجات دے دے اور اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں جگہ تھا فرما دے ہمارے قدم قدم پر تو مدد فرما قدم قدم پر حفاظت فرما قدم قدم پر تو ہماری ترجیح فرما قدم قدم پر تو ہماری رابری فرما اے اللہ دنیا اور آخر کی بھلائیوں میں نصیب فرما اور دنیا اور آخر کی دلت رسوائی سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا اللہ تو یہ ایمان کی محنت سے لگنے کی توفیق نصیب فرما ہماری اور پوری امت کی کی جانوں کو مالوں کو اور صلاحیتوں کو اور اہل اولادوں کو اللہ تیرے نبی والے مقصد کے لیے قبول فرما اللہ ہماری جانوں اور مالوں اور صلاحیتوں اور اولادوں کو ضائع ہونے سے تو حفاظت فرما اللہ برباد ہونے سے تو حفاظت فرما اے اللہ ہمیں نس پرستی اور خواہشات پرستی سے نکال کر ہمیں تیری بندگی اور تیری تعداد بندگی نصیب فرما دے ایسا تیری بندگی ایسا تیری تعداد بندگی نصیب فرما دے اے اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو زندہ فرما دے اللہ تیرے نبی کے دشمنوں کے طور طریقوں کو ہماری زندگی کے شعبے سے تو ہی آپ ختم فرما دے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق ملتے فرما اے اللہ ہمیں اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما مولا سب سے چہتر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہمیں سے دور کر رہے ہیں اے اللہ نفس و شیطان سے ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے اپنی حفاظت میں ہمیں جگاتا فرما دے تو ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ دین کو اے اللہ پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں پورے عالم میں محض اپنے فضل و کرم سے اپنے قدرت کاملہ سے ایسا تو زندہ فرما دے تو ہی کر سکتا ہے تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ہماری محنتوں سے ہوا تھا نہ ہوا ہے تو ہی کرنے والا ہے تو نے ہی اب تک کیا ہے اے اللہ تو ہی عطا فرما دے دین کو زندہ فرما دے اے اللہ اس امت کو پھر دوبارہ اقوام کے کی ہدایت بنانے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گمراہی پھیلنے کا ذریعہ بننے سے تو ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو بھی قبول فرما اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اس اجتماع کو قبول فرما کر اسے آنندین ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دعوت کی محنت طرح آنے کا ذریعہ بنا دے اور ایک ایک گھر میں ایسا تیرے پیارے فکر دی ایمانی زندگی ایمانی اخلاق ایمانی معاملات اور معاشرت اور ایمان کی محنت کے سزا ہونے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ اے اللہ تو یہ اپنے سے جو بھی ضرور خیر ایسا محنت سے وجود آیا اس کی تو آبیاری فرما اس کی تو آبیاری فرما مقامی محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ اور تیری منشا کے مطابق اے اللہ ایک ایک مسجد میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہماری ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کا نمونہ بنا دے اور اے اللہ مسجد نبی والے اعمال میں اے اللہ ہر امت کو مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں ہمارے بازاروں کو ایسا ایمانی اور ایسا ایمانی بازار بنا دے اور ایمانی گھر بنا دے اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے راہ میں جا رہے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما ان کے قربانیوں کو قبول فرما ایسا ان کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے ان کی بچیوں کے لیے اے اللہ اور پورے عالم کے لیے ہدایت کے پر پڑھنے کا ذریعہ بنا دیں ہدایت پر پڑھنے کا ذریعہ فرما دیں اور ہدایت کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دیں اللہ قرب کی حقیقی تو تو ہی ہے اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما اے اللہ کی بہترین تربیت فرما ان کی تو مدد فرما ہر قسم کی ناگواریوں سے ان کی تو حفاظت فرما اور اے اللہ جن علاقوں میں جائیں اور علاقوں میں تیرے دین کے حیات کا ذریعہ اور تیرے ندی والی محنت کر زندہ ہونے کا ذریعہ ایسا بنا دے اور کے لوگوں کو اپنے دین کی محنت کا متوجہ فرما دے اے اللہ اے اللہ اس اس بستی پر اور اس اس اس اس پر ایسا تو خصوصی رحمت نازل فرما سے دین کے چشموں کو جاری فرما ہدایت کی محنت کو زندہ فرما اے اللہ جہاں جہاں جو تیرے بندے ہم پہنچے ہیں اور پورے علاقوں میں اے اللہ ہدایت کے ہواؤں کے اور تیری علاقت کے دروازوں کے کھولنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور وہی ہدایت کی پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تو ہی اپنے بندوں و کرم سے جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے تو آگے کہا یا لکھا یا تو اپنے افزار ہیں ان کے ہماری تمام کی مقاصد پورے فرما ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما حاجت بندوں کی حاجتیں پوری فرما داروں کے قرضوں کو ادا فرما اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما ظالمین کو سچی پکی تو باقی قبل نصیب فرما مجرونی کو صرف سے رہائی نصیب فرما ہر مبتلا مبتلا کو اتنی رام سے آپ آف خلا سے نصیب کرتا ہوں اے اللہ بے روزگار کو حلال پاک بال تو بھائی روزے نصیب فرما امت کے لیے حلال روزیوں کے دروازے کھول دے اور آسانی پیدا فرما دے اور حرام روزیوں سے تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری اولادوں کو کہ تو آگے کی طرح تربیت فرما ایسا امت کی امت کے بچوں کی ایمانی آبادی اخلاقی معاملاتی معاشرتی ہر لائن سے تو اللہ آپ کے ساتھ کے فرما دے اور اللہ اے اللہ کو اپنی خود غم سے ہماری اور ہماری اولادوں کی اور پوری کی جان کی مان کی ایمان کی امان کی آبرو کی عزت کی معاملات اور معاشرت کی اخلاق کی اے اللہ تو پوری پوری عبادت فرما اے اللہ تو پوری پوری عبادت فرما ہمارے مساجد کی مقادر کی مدارس کی دینی کی کی دین پر جو محنت جان گئی ہو رہی ہے میرے یہاں مقبول ہے اللہ ان تمام محنتوں کی اور ان تمام مراکز کی اللہ سب کی تو پوری پوری عبادت کرتا سب کی تو پوری پوری عبادت کرتا اے اللہ دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے اور ہمارے ملک کے ایک ایک باشندے کو تو ہدایت دے دے ایسا تو یہ ہدایت دے دے ایسا ایسا تو ہدایت دے دے انہیں جانور سے بچا دے اے اللہ اے اللہ ان کے دنوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ ہم پر ظالموں کے تصدق کو تو ختم کرنا امت پر سے ظالموں کے کثرت کو تو ختم اے اللہ امت پر سے اور تیری تیری تیری محروم پر اے اللہ دل انشا پسند حق کے حق اللہ حق والے انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں میں ان کی تو بانگ جوڑا تھا فرما اے مولا اے مولا ہر قسم کی پریشانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا وہ دیا تھا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے میں بندو کرم سے میں نصیب فرما ہمارے پورے سبر کو قبول فرما سبر نے جو کچھ دینے کرم سے خیر وجود آئے اس کی تو آدمی فرما اور ہمارے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بے شک ہوئی ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے اے اللہ اپنے محبوب مقبول مخلصین بندوں میں بھی شامل فرما دے اے اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کے فیصلے کا ذریعہ بنا دے اور گمراہی پھیلنے کے لیے ہماری تو حفاظت فرما دے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے میں اپنے بد وسی فرما ہر بہن کی تو عبادت فرما مسجد مقدس کی تو عبادت فرما اے اللہ اے اللہ تو ہی اپنے بند و کرم سے امت کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے ان کے دلوں کو تو دین پر جما دے اور ان کو اللہ دشمنوں کے جو سے اس امت کو تو نکال کر اپنی حفاظت سے کا فرما دے حضور پاک علیہ صاحب السلام نے جو جو خیر کے رائے کی دعائیں مانگی ہے ہم دوسرے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دیں جتنے شروع سے آپ نے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پورا نصیب فرما دیں جب تک دنیا میں رکھے تیری رضا والی زندگی نصیب فرما تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہمارے ایمان کے ساتھ اپنی رضا والی موت تصدیق اپنے نبی کے دیار کی موت تصدیق فرما اپنے نبی کے صحابہ کا پڑوس تصدیق فرما اے اللہ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ خبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے میدان حشر کی جن رسوائی سے اے اللہ ہماری پوری پوری عبادت فرما اے اللہ ہمارے خبروں کا باپ بنا دے جتنے جا چکے ان سب کی خبروں کو جنت کا باپ بتا دے ہماری اور پوری امت شما کی اے اللہ پوری تو مبت فرما دے اے اللہ قیامت کے دن تیرے عرشہ کا شاید نصیب فرما اللہ اے اللہ تیرے ندی کے دور والے ہاتھوں سے اے اللہ جانے کو نصیب فرما آپ کی شفاعت ہمارے اندر ایسا فرما یہ جی، تو سب دوست میں بغیر حساب کی رات کے وہ ہمارا داخلہ فرما حضور پاک علیہ السلام کو شراب کی قربانیوں کے صدقے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور بنا تقبر زندہ ان کا اندر سب تمہارے نا ان کا اندر تو اللہ الرحیم اللہ معمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلا علی وعصحابی اجمعین برحمت کے آرہ بھائی دیکھو یہ जब आपको का www.attableague.com, the reviver of